حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں اون پر سوار ہو کر طواف کیا آپ اپنے عصا سے رکن یعنی حجر اسود کو مس کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر 1877